کے کام میں برکت عطا کرے آپ کی کاوشوں کو قبول کرے اس کے اچھے نتائج امت کو دیکھنا نصیب کرے میری جو آج کی نشست ہے وہ شکوہ اور جواب شکوہ اور عہد حاضر کے حوالے سے ہے اور میں یہ آپ کے جو وقت مجھے دیا گیا تھا وہ تقریباً پانچ بجے تین بجے تک کا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید ڈیڑھ پونے دو گھنٹے ہمارے پاس ہیں اس میں کوشش کریں گے کہ کچھ بات ہو جائے اور کچھ سوال جواب کی بھی صورت پیدا ہو آپ سب واقف ہیں شکوہ اور جواب شکوہ سے اور بات یہ ہے کہ شکوہ جو ہے وہ ہمارا مستقل داخلی احساس ہے آج کے مسلمان کے نفسیاتی احوال کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ شکوہ کی نفسیات ہے ہماری جو سائیکک اسٹیٹ ہوتی ہے یا جو نفسیاتی احوال ہوتے ہیں سب سے پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کچھ میں تمہیدی بات عرض کروں گا اس کے بعد پھر ہم اس نظم کی طرف آئیں گے اور اس نظم میں میں بالکل بھی شعر بائے شعر مطلب ایک ایک مصرع ایک ایک شعر پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتا یہ دونوں نظمیں ملا کے بہت طویل ہے مطلب شکوہ اور جواب شکوہ کے سب اشعار ملا لیں تو کوئی دو سو ایک اشعار بنتے ہیں تو وہ اتنا نہیں ہوگا چند اشعار ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ دیکھیے سب سے زیادہ جو مہلک نفسیاتی وضع یا نفسیاتی حال کسی انسان کا بن سکتا ہے وہ مظلومیت کا حال ہے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وکٹم مائنڈ سیٹ اسی طرح ایک اور حالت ہے جس کو ہم محکومی کا حال کہتے ہیں یعنی میں محکوم بھی ہوں میں مظلوم بھی ہوں میں مجبور بھی ہوں پھر ایک اور معاملہ ہماری نفسیات کا ایک اور جو خطرناک معاملہ ہے جس کو میں ایک بڑا نفسیاتی عارضہ قرار دیتا ہوں وہ ہے مروبیت کی نفسیات مسلمانوں کی حالت یعنی ہم سب کے سامنے اور ہم مطلب ہم اس کا حصہ ہیں تو مروبیت کی نفسیات مظلومیت کی نفسیات مجبوری اور محکومی کی نفسیات عدم تحفظ کی نفسیات خوف کی نفسیات یہ ساری جیسے ہماری جو سائیکک اسٹیٹ ہے مجموعی سائیکک اسٹیٹ ہے یہ اس کے جیسے اس کی کہہ لیجیے تفصیل ہے انیس سو گیارہ انیس سو گیارہ میں اقبال نے بانگی درا بانگی درا تو انیس سو چوبیس میں شائع ہوئی لیکن انیس سو گیارہ میں اقبال نے شکوہ نظم کہی اور انیس سو بارہ میں تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد اقبال نے جواب شکوہ کہی اچھا جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں کہی تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے دیکھیے شاعری کانوں کے لیے ہوتی ہے سننے کی چیز ہوتی ہے پڑھنے کے لیے بعد میں ہے سننے کے لیے پہلے ہے اسپیچ اور ٹیکسٹ میں ایک سمجھیے کہ فرق یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے اسپیچ سننے کے لیے ہوتی ہے کلام شاعری کلام ہے ٹھیک ہے کلام کی ایک قسم یعنی منظوم کلام جسے ہم شاعری کہتے ہیں وہ سننے کے لیے پہلے ہوتی ہے پڑھنے کے لیے بعد میں ہوتی ہے لہٰذا جب کوئی شاعر کوئی غزل لکھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے غزل لکھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے غزل کہی رات میں غزل ہوئی رات میں نے غزل کہی ایک نظم کہی تو جس وقت وہ یہ نظم کہتا ہے تو وہ کہتا تو اپنے کاغذ کے اوپر ہی اسے لکھتا ہے اور اگلے دن مشاعرے میں پہلی دفعہ سنا رہا ہوتا ہے لیکن وہ کہتا یہ ہے کہ کہی اس لیے کہ یہ سننے کی چیز ہے اقبال کی شاعری سے اگر ہم کوئی مناسبت اور کوئی تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پہلا مشورہ یہ ہے کہ سننا سیکھیے اور شاعری کو ان اصحاب علم کی زبان سے سننے کا شرف حاصل کیجیے جو کلام اقبال کی معنویت کو جی رہے ہیں محسوس کرتے ہیں انہوں نے اس کو جذب کیا ہے کسی درجے پر ان کے اندر وہ جیسے کچھ نہ کچھ اتری ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم اقبال کے کلام کو نہیں سمجھ سکیں گے کلام الہی کو بھی کلام الہی سے استفادے کی بنیاد بھی قرآن کے سننے سے پیدا ہوتی ہے خاص طور پر وہ انسان جسے اللہ سے محبت ہے اللہ سے تعلق ہے بہت محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کے سامنے بیٹھ کر جب ہم اس کو سنتے ہیں تو ہمارے اوپر اس کا ایک اثر پیدا ہوتا ہے چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یعنی ہمارے وجود کا ایک ایسپیکٹ ہے ہمارا شعوری وجود لیکن شعوری وجود ہمارے کل وجود کا نام نہیں ہے یعنی ہمارے وجود کا ایک آربٹ ہے ہمارے وجود کا ایک مدار ہے یا ہمارے وجود کی ایک جہت ہے جسے ہم شعوری وجود کہہ سکتے ہیں اس کا تعلق ہے سمجھنے سے لیکن ہمارے وجود یعنی ہمارا ایک احساساتی وجود بھی ہے محسوسات کی سطح پر بھی ہم چیزوں کا تجربہ کرتے ہیں تو ترنم جو ہے وہ ہمارے اوپر ایک اثر پیدا کرتا ہے کوئی بھی کلام معنوی کوئی بھی بڑا اور اہم کلام ہمارے اوپر ایک اثر پیدا کرتا ہے اگر کسی انسان کو عربی نہ بھی آتی ہو اور قرآن کریم کوئی ایسا انسان جو ایمان اور یقین رکھتا ہو اللہ سے محبت رکھتا ہو عمل کی کوشش کرتا ہو محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور جو چند آیتیں پڑھتا ہے وہ کسی پہ دم کرتا ہے تو اس کا اثر پیدا ہوتا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے تو آپ کہیں کہ بھئی اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کچھ ہاں سمجھ میں نہیں آئی لیکن اثر پیدا ہوگا کلام سننے کی چیز ہے قرآن بنیادی طور پہ کلام یعنی سننے کی چیز پہلے ہے پڑھنے کی چیز بعد میں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ پڑھنے کا کوئی انکار ہو رہا ہے کلام اقبال بھی میں اس میں آپ آپ واقف ہوں گے ضیاء محی الدین صاحب سے ان کی آواز میں ماشاء اللہ ہمارے لاہور کے ہی بزرگ ہیں اللہ ان کو خوش رکھے سہیل عمر صاحب یہاں برابر میں ادارہ تھا اقبال اکیڈمی ابھی بھی میرا خیال ہے موجود ہے اقبال اکیڈمی تو موجود ہے اقبال اس میں آتا جاتا رہتا ہے وہ ایک الگ بات مطلب اقبال تو خیر لاہور میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں سہیل عمر صاحب نے ضیاء محی الدین صاحب کو کراچی آئے اور ان سے فرمائش کی کہ پوری کلیات آپ اردو میں مطلب پوری کلیات جو ہے نا اپنی زبان میں اس کو پڑھیں اور انہوں نے قبول کیا اور پھر یہ پورا ریکارڈ ہوا اور کئی سال تک چلا اور پھر اب یہ ریلیز ہونا شروع ہوا ہے پچھلے چند سالوں سے تو آپ واقف ہوں گے تو اس کو سنیے سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اچھا ایک اور بات ہے ہمارا جو سماعی تجربہ ہے سننے کا جو تجربہ ہے وہ جدید آلات کی وجہ سے وہ نتائج پیدا نہیں کر رہا جو کسی زمانے میں کیا کرتا تھا اب میری بات بھی آپ مشین کی وساطت سے سن پا رہے ہیں چلیں یہ ٹھیک ہے لیکن وہ جو ایک تجربہ ہوتا تھا نا کہ ایک ایسا انسان جو مطلب محبت اور اخلاص کی سطح پر ہے یقین کی سطح پر ہے اور پھر وہ اپنے درد میں ڈوب کر چاہے کلام کی تلا کلام الہی کی تلاوت کرے چاہے کوئی نعت سنائے چاہے کوئی ہم سنائے چاہے کچھ بھی ترنم سے پڑھے تو بغیر کسی جدید آلے کو وسیلہ بنائے ہوئے ہماری سماعتوں میں اترتا تھا یہ تجربہ بہت شفاف بھی تھا بہت خالص بھی تھا اس تجربے کی بازیافت مطلب ایسے تجربے کی کم از کم ہم تمنا تو کریں تو یہ اب اس وقت جیسے دشوار ہو گیا ہے لیکن سننے کا بہرحال بہت اہم بات ہے دوسری بات میں یہ عرض کروں یہ جو انیس سو گیارہ میں جس زمانے میں شکوہ کہی گئی ہے اب جیسے میں نے یہ بات عرض کر دی کہ کہی گئی میں کیوں کہہ رہا ہوں تو یہ وہ دور ہے جس میں مسلمان جو ہے نا وہ پوری دنیا میں عملاً ایک مطلب یورپی اقوام کے زیادہ تر مسلمان علاقے یورپی اقوام کے زیر تسلط تھے یہ آپ واقف ہیں اور وہ امیر مینائی کا شعر یاد آتا ہے سارے جہاں کا درد خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ سعادت حقیقتاً بر صغیر کے مسلمانوں کو حاصل تھی کہ پورے عالم اسلام میں کہیں بھی کوئی تکلیف دے واقعہ پیش آئے بلبلا اٹھنے کی یہ جو شرف تھا یہ جو یہ جو بات تھی نا کہ اس کی تکلیف کو محسوس کیا جائے یہ بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ شرف حاصل تھا اور امیر مینائی نے بالکل ٹھیک کہا یہ بہت ہی خوبصورت مطلب بڑے آدمی تھے ٹھیک ہے یہ جو بات تھی نا ہمارے خطے میں یعنی ہم بھی انگریزوں کے زیر تسلط تھے آپ واقف ہیں اس بات سے تو ترکی میں یعنی سلطنت عثمانیہ ایک علامتی سطح پر فنکشن کر رہی تھی لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ زوال پذیر تھی اور بالکل سلطنت عثمانیہ کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور اسی طرح ایران کے اندر بھی بہت بری صورتحال تھی مطلب وہاں پر رشیا اور برطانیہ جو ہے وہ بہت حاوی تھا وہاں کی سیاست پر وہاں کے معاملات پر اور ان دو علاقوں کو چھوڑ کر بقیہ جو ممالک تھے وہ تو عملاً بھی یورپی اقوام کی عملداری وہاں قائم تھی تو ایک بہت ہی بے چارگی کا سا احساس ہے اور اس کے اندر مطلب یعنی ہمارا جو یعنی مسلمانوں کو محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے زوال کی ایک کامل صورت اس وقت پیدا ہو گئی ہے اور اب شاید ہی ہم کبھی اچھے دن دیکھ سکیں تو یہ جو شکوہ اور جواب شکوہ یہ غیر معمولی نظم ہے اچھا اس سے پہلے میں شکوہ اور جواب شکوہ کے پس منظر میں میں ایک بات اور عرض کروں ایک دیکھیے بانگ دیرا نا بیس سالوں کی شاعری کا مجموعہ ہے اور انیس سو چوبیس میں شائع ہوئی لیکن انیس سو چار سے جو شاعری ہو رہی تھی نا اب انیس سو چار کے اور یہ شکوہ جو ہے انیس سو گیارہ کی ہے لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ مثال کے طور پر تصویر درد جو بہت پہلے اقبال نے کہی ہے اور میرے خیال میں تصویر درد جو ہے وہ انیس سو چار یا انیس سو چھ کے آس پاس کہی ہے شاید میں نے اس کو نوٹ کیا تھا ہاں انیس سو چار کے پاس اور تصویر درد کا ایک شعر ہے ہویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا یعنی یہ بھی ایک طویل نظم ہے اقبال کی حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا یعنی حویدہ کہتے ہیں جس کو میں ظاہر کر دوں گا میرے وہ زخم جو چھپے ہوئے ہیں آج وہ ان کو ظاہر کر کے چھوڑوں گا اور پھر اگلا مصرعہ تھا لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا اس حالت میں اقبال انیس سو چار میں بھی تھے تو انیس سو گیارہ میں جو نظم وارد ہوئی ہے یہ کسی لمحے کی پیداوار نہیں ہے اس کے پیچھے شاعر کا ایک داخلی تجربہ ایک تخیل اور ایک جیسے اس کے اندر ایک اندوختہ ہے ایک جیسے کڑھن ہے ایک تکلیف ہے ایک درد ہے اور وہ جیسے پک رہا ہے نا جیسے وہ شب دیگ ہے نا تو آپ اسے کہیں شب دہائی وہ دہائی دیگ تو وہ ایک عرصے سے پک رہا ہے وہ تصویر درد میں انہوں نے کہا کہ حویدہ آج اپنے زخم پنہا کر کے چھوڑوں گا تو شکوہ میں انہوں نے واقعتاً یہ کیا اور شکوہ کے بارے میں ڈاکٹر رفیع الدین آشمی صاحب نے لکھا تھا کہ اس نظم کے جو ارتعاش ہے نا اس نظم سے جو ارتعاش پیدا ہوا ہے یعنی اس کا جو ایکو پیدا ہوا ہے اس کی اس نظم کی جو ساؤنڈ ویف پیدا ہوئی ہے وہ اقبال کے پورے فکری نظام میں اس کا اثر نظر آتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ایک اس کا رپل افیکٹ ہے جو اسٹرانگ ویو یہاں پروڈیوس ہوئی ہے وہ آگے ٹچ کر رہی ہے مثال کے طور پر خضر راہ جو ہے وہ بہت بات کی نظم ہے خضر راہ کا ایک شعر ہے اب جیسے خضر راہ کے اندر اور وہ خضر راہ کا شعر میں بلکہ آگے بانگ درا کے یہ جواب شکوہ کے شعر سے اس کو جوڑوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں اسلاف کا ذکر کرتے ہیں اور جواب شکوہ میں بھی اسلاف کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انیس سو چار سے وہ کرب محسوس کر رہے تھے انیس سو گیارہ میں انہوں نے شکوہ کہی انیس سو بارہ میں تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد جواب شکوہ کہی اور اس کے بعد بانگ درا کی جو آخری نظمیں ہیں جو انیس سو چوبیس انیس سو اکیس بائیس تیئیس کے آس پاس ہیں ان میں بھی اس کا ارتعاش ہمیں محسوس ہوتا ہے اس کی بازگشت ہمیں محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس اس فکر کا ایک جیسے لہر جو ہے نا اس کا ایک اثر ہمیں محسوس ہوتا ہے اچھا آپ شکوا کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں آپ میں سے کبھی کسی نے کاؤنسلنگ یا تھراپی کا کوئی سیشن اٹینڈ کیا ہے کسی کا کبھی ایسا ہوا کہ آپ اپنی کاؤنسلنگ کے لیے کسی کے پاس گئے ہوں اور آپ میں سے کوئی فرد ہے جس کے پاس کبھی کوئی بہت پریشان حال آیا ہو ممکن ہے یہاں پہ کوئی پروفیشنل کاؤنسلر یا تھراپسٹ بھی موجود ہو اور ممکن ہے کوئی پروفیشنل نہ ہو لیکن ویسے ہی کوئی دوست کوئی ساتھی کوئی طالب علم آیا اور اس نے اپنی بہت پریشان حالی آپ سے شیئر کی اور آپ کے پاس بیٹھ کے اپنے زخم اپنے پریشانی اپنا رونا دھونا کیا آپ نے اس کو گلے لگایا آپ نے اس کی بات سنی اور وہ مطمئن ہو کے واپس گیا ایسا ہوا الحمدللہ شکوہ اور جواب شکوہ کمال کی نظم ہے کمال کی نظم ہے ٹیکنیکلی اردو شاعری کی ایک روایت ہے جسے کہتے ہیں واسوخت واسوخت جو ہے جیسے میں سوختہ یعنی اندر سے ایک جو زخم ہے درد ہے تکلیف ہے واسوخت کہتے ہیں کہ مطلب انتہائی غم میں درد میں ڈوبی ہوئی جو کلام ہے اسے واسوخت کہتے ہیں مطلب مرثیہ اگر شدت کی انتہا پہ پہنچ جائے تو اسے واسوخت کہتے ہیں واسوخت کی ایک روایت موجود ہے مرثیے کی ایک بہت بڑی روایت ہماری اردو شاعری میں موجود ہے شکوہ اور جواب شکوہ جو ہے نا وہ ایک مرثیہ ہے امت مسلمہ کا ایک مرثیہ ہے لیکن مرثیے کا معاملہ یہ ہے کہ مرثیہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے سچے عاشق کی کیتھارسس ضرور کرتا ہے اگر کسی کو اہل بیت کی تکلیف کا احساس ہے تو اس کا کیتھارسس کرے گا اگر کسی بھی تکلیف کا احساس ہے تو مرثیہ کیتھارسس کرے گا لیکن مرثیہ کیتھارسس سے آگے نہیں بڑھ پاتا اقبال نے اردو کی شعری روایت میں ایک ایسا کام کیا ہے جو مرثیہ اور واسوخت سے بہت آگے بنیادی طور پہ یہ امت مسلمہ کا مرثیہ ہے شکوہ لیکن اقبال کی یہ جو شکوہ اور جواب شکوہ ہے اب ان دونوں کو ملا کے بات ہو رہی ہے یہ کاؤنسلنگ تھراپی اور مینٹورنگ یہ تینوں چیزیں اور وہ بھی فرد کی نہیں بلکہ امت کی مجمع کی یہ کام اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ سے کیا ہے اور میں بھی آپ کو اس کا نفسیاتی تجزیہ جب کوشش کروں گا تو وہ آپ کو واضح ہو جائے گا میں کیا بات کہہ رہا ہوں وہ کام اقبال نے کیا اس لیے کہ دیکھیے کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے جو ہے نا وہ بس جیسے ہمارے غم کو زبان مل گئی اتنا ہے کاؤنسلنگ جو ہے وہ نان ججمنٹل لسننگ تھراپی ہے اور مینٹرنگ کیا ہے کاؤنسلنگ یہ ہے کہ آپ کو چوٹ لگی ہے کسی نے آپ کی چوٹ دیکھ لی اس کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کی دل کے زیادہ تر زخم ایسے ہوتے ہیں جو صرف کسی قابل اعتماد ساتھی کو کسی مونس و غمخار کو دکھا دینے سے مندمل ہونا شروع ہو جاتا دل کے زخموں کو مرہم نہیں چاہیے ہوتا مونس و غمخار کی توجہ چاہیے ہوتی تو جب کسی مونس و غمخار کی کسی قابل اعتماد ساتھی کی توجہ حاصل ہو جائے اور وہ میرے زخم کو محسوس کرنے کی کوشش کرے تو وہ جو صحبت ہے وہ شفا یابی کا ایک اثر پیدا کرتی تو یہ بالکل ایسے ہے اور یہ کاؤنسلنگ یعنی میں کاؤنسلنگ یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنا یعنی نان ججمنٹل لسننگ تھراپی لیکن مینٹرنگ کیا ہے مینٹرنگ جو ہے وہ آپ کو یہ چوٹ لگی کیوں ہے آپ دیکھ کے کیوں نہیں چلتے آپ کا مسئلہ کیا ہے آئندہ اگر آپ ایسے چلے تو اس سے بری چوٹ کھائیں گے یہ جو سارا آپ کو مطلب سمجھیے کہ یعنی مینٹورنگ جو ہے نا وہ آپ کی سمت کو بدلنے کی کوشش ہے یعنی اصلاح نفس کی وہ کوشش جو اصلاح سمت سے پیدا ہوتی ہے اسے مینٹرنگ کہتے ہیں اور تعلیف نفس کی وہ صورت جو کسی کو سننے سے پیدا ہوتی ہے اسے کاؤنسلنگ کہتے ہیں اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شکوہ اور جواب شکوہ میں یہ دونوں اس کا پورا انتظام موجود ہے شکوہ کے ڈیڑھ برس بعد جواب شکوہ آئی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا عرصے کے بعد کیوں آئی یہ مطلب پہلا کام تو یہ کیا کہ انہوں نے اس تکلیف کو زبان دے دی وہ امت ملت اسلامیہ کا مرثیہ کہہ دیا تھا عرصز ہو گیا اور اس کے بعد کچھ توقف کیا کچھ خاموشی اور وہ شکوہ کے اندر بھی انہوں نے ایکنالجمنٹ کیا ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ایکٹیو لسننگ کے جتنے اسالیب ہو سکتے تھے وہ شکوہ کے اندر موجود ہیں اور جواب شکوہ میں پھر ایکنالج کیا ہے اور پھر جواب جو ہے وہ مطلب رب العالمین کی زبان سے جیسے یعنی رب العالمین کی طرف سے جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ اچھا بھائی بندے اور رب کے تعلق میں جیسے اور وہ پھر مطلب جیسے دلوں کو سکون تو صرف اسی کی یاد سے میسر آتا ہے تو اس کا پروف جیسے جواب شکوہ سے پیش کر دیا کہ تم نے اسے پکارا ہے اس کو پکارنے کا عمل اس کو یاد کرنے کے مترادف ہے اور دلوں کا سکون اسی کی یاد میں مضبر ہے تو جواب شکوہ میں وہ سکون بھی حاصل ہوا ہے اور اصلاح سمت سے اصلاح نفس کا جو سفر پیدا ہو سکتا تھا جواب جواب شکوہ میں اس کی صورت گری ممکن کر دکھائی ہے تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ یہ صرف کتھارس نہیں ہے یعنی مرثیے کی جو روایت تھی اس سے بڑھ کر ایک کام کیا ہے کہ یہ معاشرے کی تربیت کا بھی اس میں معاملہ ہوا ہے اور جیسے میں نے ڈاکٹر ضفیع الدین آشمی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہ بھی لاہور کی شخصیت تھے بہت بڑے اقبال اسکالر تھے تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا ارتعاش بعد کی نظموں میں ہمیں نظر آتا ہے بلکہ پورے فکری نظام میں نظر آتا ہے طلوع اسلام کیا ہے طلوع اسلام جو ہے جواب شکوہ کا تسلسل ہے خضر راہ جواب شکوہ کا تسلسل ہے اور جواب شکوہ کے اندر جو درد اقبال کے اندر شکوہ میں نظر آ رہا ہے اس درد کی پہلی چنگاری یا اس درد کی بہت بین چنگاری تصویر درد میں جو میں نے انیس سو چار میں لکھی گئی نظم کا شعر پڑھا حویدہ آج اپنے زخم میں پنہا کر کے چھوڑوں گا لہو رو رو کے لہو رو رو کے گلستہ کر کے چھوڑوں گا کیا تھا لہو رو رو کے محفل کو گلستہ کر کے چھوڑوں گا تو یہ شکوہ اور جواب شکوہ میں جیسے اس کی تکمیل ہو گئی تو اب ذرا ہم آتے ہیں اکتس بند ہیں مصدس اس کی حیت ہے اور مصدس کے اندر آپ جانتے ہیں سب سے مشہور مصدس جو اردو کے اندر لکھی گئی وہ حالی کی مصدس ہے اچھا مسدس حالی بھی بنیادی طور پہ مرثیہ ہے اور یہ اقبال کی پیدائش کے دو سال بعد یعنی جب اقبال اپنی انفینسی میں تھے تو حالی وہ مرثیہ لکھ چکے تھے جسے ہم یعنی جس میں اقبال حالی نے کہا کہ جہنم کو بھر دیں گے شعرا ہمارے یا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا یہ سب حال ہی کہہ چکے تھے تو وہ بھی مرثیہ ہے لیکن اس مرثیے کے اندر مطلب کچھ نصیحتیں بھی ہیں لیکن ایک امتیازی فرق ہے اور وہ جو فرق ہے وہ بہت اہم ہے حالی نے جو نظم کہی تھی وہ شبلی کی فرمائش پہ کہی تھی اور شبلی بلکہ نہیں سر سید کی فرمائش پہ کہی تھی سر سید کی فرمائش پہ کہی تھی اور سر سید کا جو تشخیص یعنی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کی وجہ کیا ہے اسباب مسائل یعنی مسئلہ اکبر کیا ہے مسئلہ اعظم کیا ہے اور اسباب مسئلہ کیا ہیں بنیادی سبب مسئلہ کیا ہے تو سر سید کی جو تشخیص ہے وہ تھوڑی وہ کچھ اور ہے اور اقبال جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں تشخیص مسئلہ کچھ اور ہے لہٰذا مصدس حالی میں مصدس حالی بھی مرثیے سے تھوڑا اوپر ہے لیکن یہ نظم شکوہ جواب شکوہ اس سے کہیں اوپر ہے اور اس میں جو جن اسباب کا تعین کیا گیا ہے اور جو اصلاح کی طرف رہنمائی کی گئی ہے وہ بھی کچھ مختلف ہے یعنی وہ سر سید کے پیراڈائم میں سلوشن ہے یہ اگر میں کہوں کہ اکبر الہ آبادی کے پیراڈائم میں یہ سارا تجزیہ اور سلوشن ایک جوہری فرق یہ ہے تو اب ہم آتے ہیں اچھا اب ایک میں نے آپ سے یہ بات عرض کی کہ دیکھیے شاکی کا معاملہ ہوتا کیا ہے شاکی کا مسئلہ یہ ہے کہ یعنی شاکی کے ساتھ جو جو صورتیں ہوتی ہیں نا دیکھیں شاکی جو ہوتا ہے شاکی کہتے ہیں شکایت میں مبتلا انسان اس کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس اس کا ختم ہونے لگتا ہے احساس شکر اس کا کھرچنے لگتا ہے ختم ہونے لگتا ہے اس کے اندر ایک کبر خفی پیدا ہونے لگتا ہے اسے احساس مظلومیت ناجائز بنیادوں پر اس کی نشونما ہونا شروع ہو جاتی اور اپنے تعارف کے اندر وہ ان حوالوں کو بھی شامل کر لیتا ہے جس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے اس کا تصور ذات بری طرح یعنی خراب ہو جاتا ہے یعنی اس کا اپنے آپ کو سمجھنا یعنی اپنے آپ کو سمجھنے کی فاش غلطیاں اس سے ہوتی ہیں اور یہ چیزیں جیسے شکوہ میں بالکل نمایاں کی ہیں تو شکوہ کے اندر جیسے اب دیکھیں میں جو بات ایک بات اور عرض کر رہا تھا کہ سننے کا معاملہ ہے اور سنے اس سے جو سمجھتا اور مطلب یعنی میں یہ بھی نہیں کہہ رہا مجھ سے سنے میں تو ضیاء مع الدین صاحب کی بات کر رہا ہوں اور بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے سنیں لیکن اب ہوا یہ ہے کہ ہماری نسل نے شکوہ کے اب پہلا شعر میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو پڑھوں اس لیے کہ ہماری نسل نے اس کو ایک بات میں اور آپ سے عرض کروں انجمن حمایت اسلام کا جلسہ تھا اس میں مسلمانوں کی امداد کے لیے کچھ چندہ جمع ہونا تھا اقبال کا معاملہ یہ ہے کہ اقبال اپنی نظمیں ترنم سے پڑھا کرتے تھے اور ان کا ترنم بڑا خوبصورت تھا اور وہ کشمیری اور مطلب نسل جو ان کی تھی نا جو ایک مطلب ان کے لہجے میں بڑا ایک زور تھا تو ان کی آواز مائک کے بغیر بھی دور تک جایا کرتی تھی اور پنڈال ان کی آواز سے گرما جاتا تھا اور ترنم ان کا بہت کمال کا تھا لوگ ان کی نظم بھی اور ان کا ترنم بھی دونوں لینا چاہتے تھے اور اس سے استفادہ کرتے تھے اور اس سے ایک جھوم جاتے تھے اور مجلس کے اندر ایک الگ سما پیدا ہوتا تھا اور ترنم کے نتیجے میں فنڈ ریزنگ بھی زیادہ ہوتی تھی شکوہ میں اقبال نے اپنے روایتی